اور جب وہ حق ان کے پاس آیا تو وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں